فرماندہ غلامی میں نہ کام آتی شمشیر نہ تدبیر غلامی میں کام آتی ہے شمشیر نہ تدبیر جو ہو ساؤ یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر اچھا اے یقین آ